اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میاد پوری ہو پھر اسی کی طرف پیرنا ہے پھر وہ بتو دے گا جو کچھ تم کرتے تھے